تیرا اجر تو قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا تیرا ایک بیٹا افغانستان میں سے قیامت کے دن اما اما کرتا اٹھے گا دوسرا بیٹا کشمیر میں سے اما اما کرتا اٹھے گا کیا شان ہوگی تیری اس دن کتنی مائیں سر جھکا کے کھڑی ہوں گی جن کے بیٹے کلبوں کے اندر ناچ رہے ہیں کتنی مائیں اس دن ذلت کے اندر کھڑی ہوں گی جن کے بیٹوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کتنی مائیں شرم سار کھڑی ہوں گی جن کے بیٹوں کی شکلیں آج انگریزوں جیسی ہو گئی اور وہ مسلمان نظر نہیں آتے کتنی مائیں اس دن پانی میں ڈوب رہی ہوں گی جن کے بیٹے مسلمانوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں چوریاں ڈاکے مارتے پھر رہے ہیں کتنی مائیں اس دن ذلت کے سمندر میں ڈوبی ہوں گی جن کے بیٹے چوری چکاری کی وجہ سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں کتنی ماں اس دن اللہ کے سامنے شرمسار کھڑی ہوں گی جن کے بیٹے انگریزوں کے بوٹ صاف کر رہے ہیں اور کتنی ماں اس دن شرمندہ ہوں گی جن کے بیٹے دین کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اماں تیرا تو اس دن نام ہی کچھ اور ہوگا مقام ہی کچھ اور ہوگا اعلان ہو رہا ہوگا شہیدوں پر حساب نہیں ہوگا رب کی رحمت شہیدوں پر متوجہ ہوگی اور شہیدوں کی رحمت اپنی ماں پر متوجہ ہوگی